ونفسی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے حامیم تنظیر الکتاب من اللہ العزیز الحکیم کتاب کا اتارنا اللہ کی طرف سے ہے جو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى ہم نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے انہیں صرف حق کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے اور مقررہ مدت و اللہ دینہ کفر و معرضون اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اس چیز سے اعراض کرتے ہیں منہ پھیرتے ہیں جس سے وہ ڈرائے گئے من دون اللہ ارونی مادہ من الارض من المل شرک السماوات کہہ دے کہہ دیجئے خبر دو تم کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے دکھاؤ تو کہ انہوں نے زمین میں کیا چیز پیدا کی ہے یا ان کے لیے آسمانوں میں کوئی شراکت ہے ای تو بھی کتاب من قبل او اثارت من علم ان کن تم صادقین میرے پاس اس سے پہلے کوئی پہلے کی کوئی کتاب لے آؤ یا علم کی کوئی نقل شدہ بات اگر تم سچے ہو ومن اول مما يدعو من دون الله ما لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون اور اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو کہ <clears throat> اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکارتا ہے جو اس کی بات کو قیامت تک نہیں سن سکتا اور وہ ان کی دعا سے

اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑی جاتی ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جب حق ان کے پاس آتا ہے تو اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں یہ تو واضح جادو ہے امی قور نفطوراہ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑ دیا ہے کولی نفطر تو ہو فلا تملکون کن علی من اللہ آ کہہ دیجیے کہ اگر میں نے اس کو گھڑا ہے تو تم اللہ سے میرے لیے کسی چیز کے مالک نہیں ہو ہوا اعلم بما تفیدون فیہ وہ بخوبی جانتا ہے جس میں تم خوض کرتے ہو یا جن میں تم مشغول ہوتے ہو کفا بھی شہید بینی و بینکم وہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے وہ الغفور الرحیم اور وہ خوب بخشنے والا نہایت مہربان ہے قل ما كنت بدعا من الرسول وما ادري ما يفعل بي ولا بكم کہہ دیجئے میں رسولوں میں سے کوئی نیا نہیں ہوں انوکھا نہیں ہوں اور نہ ہی میں جانتا ہوں کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا ان اتبع الا ما يوحى الي میں تو صرف اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وہی کی گئی ہے وما انا الا نذير مبين اور میں تو ایک واضح ڈرانے والا ہوں قل ارائیتم ان کانا من عند اللہ وکفرتم به کہہ دیجئے خبر دو کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہو <clears throat> اور تم نے اس کے ساتھ کفر کیا و شاہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ نے اسی کی مثل پر گواہی دی فآمنا تو وہ ایمان لے آیا وستکبر تم اور تم نے تکبر کیا ان اللہ لا یہد القوم الظالمین یقینا اللہ تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا یہ شاہد شاہد بن بنی اسرائیل اس سے مراد عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ پہلے یہودی تھے نا بعد میں مسلمان ہوئے تو انہوں نے بھی اس کی قرآن کی صداقت کی گواہی دی وہ کال اللہ دینا کفر اللہ دینا امن الاقان خیر الہی و ازلم یقول افق القدیم اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے ان لوگوں کو جو اہل ایمان تھے ان سے کہا اگر یہ کوئی بھلائی والا کام ہوتا خیر ہوتی تو وہ ہم سے سبقت نہ لے جاتے اس کی طرف وَإِذْ یہ يَحْتَدُوا بِهِ اور اس وقت وہ ہدایت نہ پاتے اس کے بارے میں اور جب انہوں نے اس سے ہدایت نہیں پائی اِفْكُمْ قدیم تو وہ انقریب یہ کہیں گے کہ یہ تو ایک پرانا جھوٹ ہے فمن قبل ہی کتاب موسا امام و رحمہ اور اس سے قبل موسا کی کتاب امام اور رحمت ہے وہادا کتاب مصدق السان عربیہ اور یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے عربی زبان میں ہے لینزر الدین ظالم تاکہ ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے ظلم کیا بشرا علم اور نیکی کرنے والوں کے لیے بشارت ہے فلا اللہ عليهم ولا هم يحزنون یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اس پر ڈٹ گئے اور تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے اولئک کا صحاب الجنت خالدین فیها یہ لوگ جنت والے ہیں اس پہ ہمیشہ رہنے والے ہیں جزا بما كانوا يعملون یہ بدلہ ہے اس وجہ سے جب وہ عمل کرتے تھے ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں وصیت کی اسے اس کی ماں نے اٹھایا تکلیف کے ساتھ اور اس کو جنم دیا تکلیف کے ساتھ اور اس کا حمل اور اس کا دودھ چھڑانا تیس مہینے تک تھا حتی اذا بلغ اشدہ و بلغ اربعین سنہ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلا والدی وان اعمل صالحا ترغاہو حتیٰ کہ جب وہ اپنی پختہ عمر کو اور چالیس سال کی عمر کو پہنچا کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے تیری نعمتوں کا شکر کرنے کی جو تو نے مجھ پر کی ہے اور میرے والدین پر اور نیک عمل کرنے کی توفیق دے جن پر تو راضی ہے نہیں یہ حمل اور دودھ چھڑانا یہ دونوں ملا کے تیس مہینے ہے یعنی کہ دو سال دودھ پلانے کی مدت اور چھ مہینے حمل کی مدت اگر ربط مقدم ہو تو پھر ڈھائی سال ہو سکتا ہے لیکن یہاں پر عطف مقدم ہے حمل ہو و فال سونا تو یہاں پر یہ دونوں کو ملا کے سلا سونا شہرن بنے گا <coughs> کوئی بات نہیں دو سال دودھ پلانے کی مدت تو متعین ہے نا دو سال اس کے ساتھ حمل کو شامل کر لیا چھ مہینے کے کو یعنی کہ حمل کی کم از کم مدت مقرر بیان کی ہے یہاں پہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے ویسے تو تین تین سال کا حمل بھی ہوا ہے ہاں جی کوئی فرق نہیں وہ اصل حلیفی ضروریتی اور میری اولاد میرے لیے میری اولاد میں میرے لیے اصلاح کر دے ان کو یعنی کہ نیک سالے بنا دے انی تب تو علیہ کا میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں وہ انی من المسلمین اور یقیناً میں مسلمانوں میں سے قال رب اوزعنی کہا اے میرے رب میری مجھے توفیق دے ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علیہ کہ میں تیری ان نعمت ان نعمتوں کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر کی ہیں وہ اعلیٰ والدی اور میرے والدین پر صالح اور یہ کہ میں نیک عمل کروں ترواہ ہو جن پر تو راضی ہے وہ اسلح لی فی ضروریتی اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح فرما دے انی تم تو کا یقیناً میں نے تیری طرف توبہ کی ہے وہ انی من المسلمین اور یقیناً میں مسلمانوں میں سے ہوں اولئک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتهم فی اصحاب الجنہ یہی وہ لوگ ہیں کہ ہم ان سے وہ ان کے اچھے عمل قبول کر لیں گے جو انہوں نے کیے اور ان کی برائیوں سے ہم تجاوز کریں گے جنت والوں میں وعد الصدق الذي كانوا يعدون یہ وہ سچا وعدہ ہے سچے وعدے کے مطابق جو یہ وعدہ کیے جاتے ہیں والذی قال لوالديه اف لكما اتعدانني ان اخرج وقد خلت القرون قبلی وهما يستغيثان الله ويلك آمن ان وعد الله حق فيقول ما هذا اساطير الاول ما هذا الا اساطير الاولين اور وہ کہ جس نے اپنے ماں باپ سے کہا اف ہے تم دونوں کے لیے کیا تم مجھے دھمکی دیتے ہو کہ مجھے کہ میں نکالا جاؤں گا اور مجھ سے پہلے کئی زمانے گزر چکے ہیں اور وہ دونوں اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے تھے کہ تیرے لیے ہلاکت ہو ایمان لے آ یقین اللہ کا وعدہ سچا ہے تو اس نے کہا یہ تو پہلے لوگوں کی فرضی قصے کہانیاں ہی ہیں اولا ایک اللہ حق کہتے ہیں کہ وہ نو علیہ السلاۃ والسلام نے کہا تھا اپنے بیٹے کو اولائک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر بات ثابت ہو چکی ان امتوں میں جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں جنوں اور انسانوں میں سے یقیناً وہ خسارہ اٹھانے والے لوگ تھے ولی دراجات دراجات عملوا اور ہر ایک کے لیے دراجات ہیں اس چیز میں سے جو انہوں نے عمل کیا ولی یو اور ان کو ان کے اعمال وہ پورے پورے دے گا وہ لا ضلع اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ اور اس دن کافروں کو آگ پر پیش کیا جائے گا اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا کہ تم اپنی نیکیوں نیکیوں کا صلہ نیکیوں کا بدلہ لے گئے اپنی دنیاوی زندگی میں واستمتعتم بها تم نے اس کے ساتھ فائدہ اٹھایا فاليوم تجزون عذاب الهون تو آج کے دن تم رسوا کن عذاب کی جزا دیے جاؤ گے پیما کن تم تستقبیرون فی الارض بغیر الحق اس وجہ سے جو تم زمین میں بغیر حق کے تکبر کیا کرتے تھے پبیما کن تم تفسکون اور اس وجہ سے جو تم نافرمانی کیا کرتے تھے وَذْكُرْ اخا عَادٍ اِذْ أَنْدَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ اور یاد کر عاد کے بھائی یعنی حود کو جب اس نے اپنی قوم کو ڈرایا ریت کے ٹیلوں میں وقت خلط نظر و بین یدے ہی و بن خلفی ہی اور اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی ڈر ڈرانے والے گزر چکے اللہ تعبد اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو میں تم پر بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں قالوا اجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين نے کہا کیا تو ہمارے پاس آیا ہے تاکہ ہمیں ہٹا دے ہمارے الہوں سے تو تو لے آ وہ کچھ جو جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے یا جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے ان كنت من الصادقين اگر تو سچوں میں سے ہے قال انما العلم عند الله اس نے کہا کہ یقینا علم اللہ کے پاس ہے وابلغكم ما ارسلت به اور میں تم کو پہنچاتا ہوں وہ کچھ جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ولاکنی اراکم قوم تجہلون لیکن میں تمہیں ایسی قوم سمجھتا ہوں جو جہالت کر رہے ہیں فلما رأوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا تو جب انہوں نے دیکھا اس کو بادل جو کہ ان کی وادیوں کی طرف آنے والا ہے تو انہوں نے کہا یہ بارش بادل ہے ہمیں بارش دینے والا بل ہوا مستعجل تم بھی بلکہ یہ وہ ہے جس کو تم نے جلدی طلب کیا ریح فیہا عذاب العلیم ہوا ہے اس میں دردناک عذاب ہے تو دم میرو قلعہ شیم بھی امن ہلاک کر دے گی ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے عصب اللہ اللہ مساکن وم تو وہ اس حال میں ہو گیا کہ نہیں دیکھے جاتے تھے مگر ان کے مسکن ہی کدال کا نجل قوم المجرمین ایسے ہی ہم مجرم قوم کو جزا دیتے ہیں والا فی ہا امکن کمفی ہی اور یقیناً ہم نے اس انہیں زمین میں ایسی جگہ کی ایسا اقتدار بخشا کہ ہم نے تم کو اس میں وہ اقتدار نہیں بخشا وجاسار اور ہم نے ان کے لیے سماعت اور دل اور آنکھیں بنائی افئدتهم ابسوار شيء تو ان کی سماعت ان کی بصارت اور ان کے دلوں نے ان کو کچھ بھی فائدہ نہ دیا اذ و يجحدون النبی آیات اللہ جب وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے وَحَاكَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَحْزِئُونَ اور انہیں اس چیز نے گھیر لیا جس کا وہ ملاق اڑایا کرتے تھے وَلَقَدْ أَحْلَقْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى اور یقیناً ہم نے ہلاک کر دیا جو تمہارے سے پہلے تمہارے ارد گرد بستیاں تھیں وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور ہم نے آیات پھیر پھیر کر بیان کی تاکہ وہ لوٹ آئیں فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الها تو ان ان کی لوگوں نے مدد کیوں نہیں کی جنہیں انہوں نے اللہ کے سوا قرب حاصل کرنے کی خاطر الہ بنا رکھا تھا بل بلو عنہم بلکہ وہ ان سے گم ہو گئے وہ کا اکم اور یہ ان کا جھوٹ تھا گھڑا ہوا وما ماں کارو اور جو وہ جھوٹ باندھتے تھے سرفنا علی کا نفار جن القرآن اور جب ہم نے جنوں کا ایک گروہ تیری طرف پھیرا وہ قرآن سنتے تھے فلما حیدارو ہو تو جب اس کے پاس پہنچے قالو انسیتو تو انہوں نے کہا چپ رہو فلما قدیا جب وہ تلاوت مکمل ہو گئی ولو قومی قومهم منظرین تو اپنی قوم کی طرف گئے ڈرانے والے بنا کر تو یہ طائف کے راستے میں وادی نخلا ہے وہاں پہ جنہوں نے قرآن سنا نبی سے ایسے مکہ کے پہاڑوں میں بھی اور مدینہ کے اندر بھی جن ایک مرتبہ بلا کے لے کے گئے تھے نبی اسلام کو قرآن سننے کے لیے نہیں جنوں والی رات کوئی بھی نہیں تھا آپ کے ساتھ تو یہاں سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ پڑھنا اجتماع کے منافی نہیں ہے پڑھنا تلاوت کرنا اجتماع غور سے سننے کے منافی نہیں پاتا ہے نا قری القرآن فس تم لوں و انسیتوں قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور چپ رہو انسات کا حکم دیا ہے تو کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے یہ دلیل پیش کرتے ہیں لیکن یہاں پہ ہے یس تمحول القرآن وہ قرآن کو غور سے سن رہے تھے اور انہوں نے کہا انسی تو یعنی کہ غور سے سننے کے دوران انہوں نے انسیتو کا لفظ بولا ہے تو انسیتو بولنے کے باوجود دوسروں کو کہا کہ شور نہ کرو انسیتو چپ ہو جاؤ یعنی کہ یہ کہنے کے باوجود استماع ختم نہیں ہوا تو استماع کے دوران غور سے سننے کے دوران اگر کچھ پڑھا جائے تو ٹھیک ہے پڑھا جا سکتا ہے اصل میں انسان کا مطلب ہے اونچی آواز سے نہ بولنا شور نہ کرنا قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم انہوں نے کہا ہے ہماری قوم ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسی کے بعد نازل کی گئی ہے وہ اس کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے ہے اور وہ ہدایت دیتی ہے حق کی طرف اور درست سیدھے راستے کی طرف یا عجیب داعی اللہ اے ہماری قوم اللہ کے داعی کی کو قبول کرو یعنی اس کی دعوت کو قبول کر لو وہ آمین بھی اور اس پر ایمان لے آؤ یا پھر من دنوبکم وہ تمہارے گناہوں کو تمہارے لیے بخش دے اللہ کے داعی کی بات نہ قبول کی فنی وہ زمین میں عاجز کرنے والا نہیں ہے ہی اولیا اور اس کے لیے اللہ کے سوا اولیاء نہیں اولا لوگ واد گمراہی میں ہیں اولم اللہ کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ یقین اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ولم یعی ہن اور ان کو پیدا کرنے سے وہ تھکا بھی نہیں بے قادر وہ اس بات پر قادر ہے الموتا کہ وہ مردہ کو زندہ کرے بلا کیوں نہیں اندہ کل ان قدیر یقیناً وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے كَفَرُوا عَلَى النَّارِ اور جس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آگ پر پیش کیے جائیں گے علیہ صحاظہ بالحق کیا یہ حق نہیں ہے قالو بلا و ربی نہ وہ کہیں گے کیوں نہیں ہمارے رب کی قسم کالا فروق العذاب ابیما کل تم تکفرون وہ کہے گا چکھو تم عذاب کو اس وجہ سے جو تم کفر کرتے تھے فصبر کما صبر اول العزم من الرسل سو صبر کا جس طرح کے اول العزم رسولوں نے صبر کیا ولا تستعجل لهم اور تو ان کے لیے جلدی طلب نہ کر یوم رونا ما یعدونا گویا کہ جس دن وہ وہ چیز دیکھیں گے جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے لم الا ساعتا من نہار کہ وہ نہیں ٹھہرے مگر دن کی ایک گھڑی ہی بلاغ پہنچا دینا ہے فہل یہلکو الا القوم الفاسقون تو صرف فاسق قوم ہی ہلاک ہوتی ہے